شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان شیر یزدان قوت قوتے پرور دگار کوتے پرور دگار لافت نیلا سے لا فتح اللہ لا سیف اللہ ذوالفقار جو ایک بار بنا جو ایک بار بنا ہے وہ شاہکار ہوں میں زمانہ جان لے ہے کی ذوالفقار ہوں ذوالفقار ہوں میں آج اپنا تعارف تمہیں کراتی ہوں حجاب اپنی ہی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں حسب نصب ہے میرا کیا بھی بتاتی ہوں میں مسلم سلمالی کی ساتھی ہوں خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے برس کی بریان پالا ہے زمانہ جان لے حیدر زلف ضرور ہوں میں زمانہ جان لے حیدر کی کار ہوں میں رن میں میری رسم رونمائی ہوئی پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی علی کی قوت بازو سے آشنائی ہوئی شکست رونے لگی ایسی جگ ہسائی ہوئی خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے مجھے زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں میں زمانہ جان لے حیدر کی زلف کار ہوں جری میرے جوہر کا مدح خان رہا میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا بشر رہا نہ کوئی جسم پر نشان رہا ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ میں دیکھی جو میں نے وار کیا زمانہ جان لے حیدر کی زلف پار ہوں میں زمانہ جان لے حیدر کی زلف پار ہوں میں منافقوں کو نئے موجے دکھاتی ہوں علی علی کا جہاں کو سبق سکھاتی ہوں قضا کو اپنے اشاروں پہ میں کو سر سے ہواؤں میں میں اڑاتی ہوں علی کے ہاتھ پہ سجدہ میری عبادت ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے کی مجھ کو عادت ہے زمانہ جان لے حیدر کی زلف قار ہوں میں زمانہ جان لے حیدر کی زلف قار ہوں کے روز یہ میں نے کہا تھا مولا سے میرے امام وغا کی مجھے رضا دے دے ہوئے ہیں لوگ جو مجرم جناب زہرا کے ہر ایک عشق کی قیمت ابھی چکائیں گے کسی کو مجھ سے میسر رہے فرار نہیں رکھ دوں تو ظلف کار نہیں زمانہ جان لے ہے ہوں میں زمانہ جان لے کی کار ہوں میں میں کتنی صدیوں سے اکبر اسی دیار میں ہوں علی کے شیر کے ہمراہ میں کچھار میں ہوں میں غیبت کبرا کے اختیار تکلم کے انتظار میں ہوں کسی سے جہاں اجل نکلتا ہے میں صبر میں میرا بدن مچلتا ہے زمانہ جان لے ہے دل کی زلف کا